ہم کو اللہ اور نبی سے پیار ہے ہاں پیار ہے ہم کو اللہ اور نبی سے پیار ہے ہاں پیار ہے ان اللہ اپنا بیڑا ان اللہ اپنا بیڑا پار ہے ہاں پار ہے ہم کو اللہ اور نبی سے پیار ہے ہاں پیار ہے ہم کو اللہ اور نبی سے پیار ہے ہاں پیار ہے منی نو چار یار ہر صحابی سے ہمیں تو پیار ہے او سو خواجہ دادا اور احمد رضا او خواجہ داتا اور احمد رضا سے بھی اور ہر ایک بدی سے اور ہر ہی بلی سے پیار ہے ہاں پیار ہے ہم کو اللہ اور نبی سے پیار ہے ہاں پیار ہے ہم کو اللہ اور نبی سے پیار ہے ہاں پیار ہے بل بلو تم کو مبارک پھول ہو مبارک پھول ہو بس گیا پیبا دل میں بس گیا پیبا دل میں خار ہے ہاں خار ہے ہم کو اللہ اور نبی سے پیار ہے ہاں پیار ہے ہم کو اللہ اور نبی سے پیار ہے ہاں پیار ہے آپ کے سینے سے لگ کر موت کی آپ کے سینے سے لگ کر موت کی آر سو تیری نئے ہاں آر سو تیری نئے دلدار ہے دلدار ہے ہم کو اللہ اور نبی سے پیار ہے ہاں پیار ہے ہم کو اللہ اور نبی سے پیار ہے ہاں پیار ہے غوث کے دامن میں جو بھی یار پار ہے ہم کو اللہ اور نبی سے پیار ہے ہاں پیار ہے ہم کو اللہ اور نبی سے پیار ہے ہاں پیار ہے مصطفیٰ کا جو کوئی گستاخ ہے مصطفیٰ کا جو کوئی گستاخ ہے واسطے اس کے عذاب باس پہ اس کے عذاب نار ہے ہم کو اللہ اور نبی سے پیار ہے ہاں پیار ہے ہم کو اللہ اور نبی سے پیار ہے ہاں پیار ہے ہم کو اللہ اور نبی سے پیار ہے ہاں پیار ہے ہم کو اللہ اور نبی سے پیار ہے ہاں پیار ہے بھائیو تم جانتے ہو کہ مجھے دعوت اسلامی سے کیوں پیار ہے آئیو تم جانتے ہو کہ مجھے دعوت اس دانی سے کیوں پیار ہے ہے کرم اس پر خدا پاک کا ہے کرم اس پر خدا پاک کا دعوت اس دانی ہم تو اللہ اور نبی سے پیار ہے ہاں پیار